اور جس دن قامت کام ہوگی مجرم قسم کھائیں گے کہ نہ رہے تھے مگر ایک گھڑی وہ اسی ہی اوندھے جاتے تھے